ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز السامين الكرام آج اسلامی تاریخ کا بڑا یادگار اور بابرکت دن ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں برسوں سے یہی چلی آ رہی ہے کہ اس موقع پر عید قربان کی اہمیت اور قربانی دینے والے کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ بات ہمیں گنتی کی طرح یاد ہے کہ قربانی سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے کھان کے ایک ایک بال کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور ذیلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی دینے تک ناخن نہ کاٹیں بال نہ کاٹیں یہ ساری چیزیں ہمیں ازبر یاد ہیں اور انہی چیزوں کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے اور دہرانا بھی چاہیے تاکہ اس کی یاد دہانی ہو اور مسائل میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کا تدارک ہو لیکن ایک چیز جس کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور جان بوجھ کر اس طرف توجہ نہیں کی جاتی وہ قربانی کی روح ہے اور وہ قربانی کی جان ہے اور وہ فکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء اعلی نبی کی نارحیم السلاط والسلام میں کسی پیغمبر کی یادگار کو باقی نہیں رکھا لیکن اللہ نے کیوں سیدنا ابراہیم علا نبی ناریہ سلاط والسلام کی یادگار کو اس امت کے لیے باقی رکھا اور پھر کہا کہ ان ابراہیم کان امتن امتن پانی حنیفہ اور پھر آقا سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سنت و ابی کم ابراہیم تمہارے ابا حضرت ابراہیم علا نبی علیہ سلاط وسلام کی ایک یادگار ہے اور ان کی یہ سنت ہے آخر حضرت آدم کی سنت کو حضرت موسا کی سنت کو حضرت ابراہیم کی حضرت لوت کی سنت کو حضرت نوح کی سنت کو کیوں نہیں یاد کیا گیا اور کیوں یاد کیا گیا حضرت سیدنا ابراہیم علا نبی علیہ والسلام کی یادگار کو کیا وہ چیز ہے جو اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ باقی رکھنا چاہتے ہیں اور قربانی دینے والا قربانیاں دے کر بھی لگتا ہے کہ آج اس روح قلیل سے اور ابراہیم علیہ صلاط وسلام کی اس یادگار سے محروم ہے ورنہ آج امت کی یہ حالت اور آج یہ امت کی کیفیت نہ ہوتی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ مینا علیہ صلاط وسلام کی جو من جملہ کیفیات ہیں اوساف ہیں ان میں خصوصی وقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا قال رہو رب ہو اولا اسلم تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام سے کہا گیا کہ آپ سر تسلیم خم کر دیجیے ہمارے حکم کے سامنے ہماری مرضی کے سامنے ہمارے منشا کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا دیجیے تو حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کی یہ کیفیت تھی اور آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے اپنے انا کو دخل نہیں دیا اپنی مرضی کو دخل نہیں دیا اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی اسی صفت اور اسی خوبی اور اسی خصوصیت کو باقی رکھنے کے لیے اور آپ سے رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کی یادگار کو باقی رکھا حجاج اکرام کے لیے اور عالم بھر کے مسلمانوں کے لیے جو حج کی جا نہیں سکے اور حج کے فریضے کو ادا نہیں کر سکے اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو ان کے لیے باقی رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام سے رشتے کو مضبوط کیا اور ان کی اس سنت کی تجدید کی اور ان کی جو روح تھی کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا اپنے آپ کو مٹا دینا یہ خاصیت ہے لوگ کہیں گے کہ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں ہم بھی جماعت میں جاتے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں ہم بھی قریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم بھی یتیموں کی مدد کرتے ہیں ہم بھی مساجد کی تعمیر کرتے ہیں ہم بھی مدرسے کی تعمیر کرتے ہیں ہم بھی خیر خیرات کرتے ہیں ہم بھی مولویوں کو دعوت کرتے ہیں ہم بھی فقراء کو اناج تقسیم کرتے ہیں دیکھو اسی دھوکے میں مسلمان پڑا ہوا ہے یاد رکھو کہ عبادت اپنے روح اپنی جنسی تسکین اپنی خواہش کے کو ماننا اور اس پر چلنے کا نام عبادت نہیں ہے دیکھیے کسی کی طبیعت کرتی ہے حج بیت اللہ کو جانے کی پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے خرچ کر کر حج کو جاتا ہے لیکن اس کے در پر آ کر ایک بھکاری دو روٹی کا سوال کرتا ہے اس کو وہ پورا نہیں کرتا اس کے محلے کے اندر ایک یتیم بچی اس کی عمر بڑھاپی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اور بدکاری کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں لیکن یہ حاجی صاحب دس لاکھ روپے دے کر سال بسال نفلی حج کرتے ہیں نفلی عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرنے والا مدارس تعمیر کرنے والا گمدے بنانے والا محراب بنانے والا ممبر بنانے والا مینارے بنانے والا لاکھوں روپے دے کر اپنے انا کی اپنے حبس کی تسکین کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور شیطان نے اس کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ بھائی مینار کا بننا دین کا کام ہے گنبد کا بننا دین کا کام ہے مسجد کا بننا دین کا کام ہے یتیم خانے کا بننا دین کا کام ہے حج کرنا دین کا کام ہے اللہ کے راستے میں نکلنا دین کا کام ہے عمرے کا کرنا دین کا کام ہے مدرسے میں بچے کو ڈالنا دین کا کام ہے مدرسے کو فنڈ دینا دین کا کام ہے مسجد کو زمین دینا دین دین کا کام ہے یاد رکھو کہ اپنے من کے مطابق دین کا کام کرنا یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ من کی پوجا ہے یہ دل کی خواہش کی تکمیل ہے کہ اگر حد سے اس کی تکمیل ہو رہی ہے یتیم کو پیسہ نہیں دیتا مولوی کو پیسہ نہیں دیتا غریب کو پیسہ نہیں دیتا اسی چیز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علا نبی علیہ السلام کی یادگار کو ہر سال تازہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ملم ولم فلا یقری بننا کہ جس کو قربانی دینے کی طاقت ہو اور قربانی دینے کی قوت ہو اور وہ قربانی نہ دے وہ ہمارے مسلح کے قریب نہ آئے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اے آقا تاریخ کے اندر پتھر سے پیٹنے والوں کو اور آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کرنے والوں کو آپ نے معافی دے دی آپ کی بیٹی کو زخمی کرنے والوں کو آپ نے معافی دے دی آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالنے والوں کو آپ نے معافی دے دی آپ کو مجلوم کہا گیا آپ نے معافی دے دی آپ کو شاہد کہا گیا آپ نے معافی دے دی آپ کو کاہی کہا گیا آپ نے معافی دے دی ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان آپ کا غلام آپ کا امتی آپ پر درود پڑنے والا چلو کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں دی آپ کیوں اپنی عیدگاہ سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں اپنی برادری سے نکالنا چاہتے ہیں اپنی امت سے نکالنا چاہتے ہیں غور کرو غور کرو آپ کی مسجد کا ملا آپ کے علاقے کا چودھری آپ کے مسجد اور جو ادارے کا متولی اپنی برادری سے نہیں نکال رہا ہے وہ آقا جس میں زمین بھر کے انسانوں کو اور زمین و آسمان کی مخلوق کو سینے سے لگایا وہ ابو جہل جو آپ کا کٹر دشمن تھا جس کے مکان پر آقا جس کے در پر حاضری دے کر ہدایت کی مانگا کرتے تھے اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے یہ مادر ذات مسلمان جس کا نام عیسا اور موسا اور سلیمان ہے اسے کیوں اپنی عیدگاہ سے نکالنا چاہتے ہیں اور کیوں اپنی برادری سے نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسے قربانی کی طاقت ہو اور قربانی نہ دے بلا یہ بندہ مسلانہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے جب دنیا میں آقا نے اپنی عیدگاہ میں اسے نہیں بلایا کیا قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی دیں گے کیا قیامت کے دن آقا اس کو شفاعت کا پروانہ دیں گے ہر نہیں دیں گے آپ نے دنیا میں اسے حکارت کی نگاہ سے دیکھا آپ نے دنیا میں اسے اپنے عیدگاہ گاہ کی صفوں میں شامل کرنا نہیں چاہا تو قیامت کے دن بھی اسے شفاعت نہیں نہیں ملے گی قیامت کے دن بھی حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا داڑھی رکھنے والا اپنی انا کی تسکین کے لیے داڑھی رکھتا ہے اشراق پڑھنے والا تحجد پڑھنے والا امامہ ڈالنے والا نماز پڑھنے والا خطبہ دینے والا عبادت کرنے والا مدرسہ چلانے والا دیکھو غور کرو اپنے سینوں کے اندر اپنے زمین کو ٹٹول کر کیا رب کی رضا کے لیے کام کیے جا رہے ہیں یا اپنی انا کی تسکین کے لیے کام کیے جا رہے ہیں اون دینے والا اللہ کے راستے میں اون قربان کر رہا ہے بکرا قربان کر رہا ہے سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی جانور جو ہے قربان کر رہا ہے جہاں یہ قربان کر رہا ہے اللہ کا قرب مقصود ہوتا اللہ کی نزدیکی مقصود ہوتی یہ کمینہ یہ ملون سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کیا اس دن یہ مڈاتا یہ داڑھی مڈا کر کیا یہ ثابت نہیں کر رہا ہے یہ شیطان کے نسخے سے حرام کے نسخے سے پیدا ہو کر یہ قربانی کا مذاق اڑا رہا ہے یہ سنت خلیل کا اظران مذاق اڑا رہا ہے یہ اپنی انا کی تسکین پہنچا رہا ہے ہے ایک جگہ ہم نے سنا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت یہ مرتبہ مجھے گائے دینے کا ارادہ تھا میری جو چھوٹی گڑیا ہے نا میری چھوٹی بٹیا ہے نا وہ کہہ رہی تھی ابو ابو اونٹ لانا ابو ابو اونٹ لانا میں میری بیٹی کے کہنے پر میں اونٹ لے کر آیا کوئی کہہ رہا تھا کہ میں دو بکرے لے کر آیا میری بیوی نے پسند نہیں کیا جب چوتھا بکرا لے کر آیا میری بیوی نے یس کہا یہ کس کی خوشی کے لیے کس کی رضا کے لیے کہیں جوڑوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں اولاد کی حساب کی تکمیل کے لیے یہ داڑی ملے اور یہ نمازوں کو چھوڑنے والے یہ سنیما کو آباد کرنے والے یہ عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والے یہ گھروں کے اندر ناچ گانا زندہ کرنے والے اگر قربانی سے اللہ کا قرب مقصود ہوتا قربانی سے اللہ کی نزدیکی مقصود ہوتی اللہ کے گھر کو آباد کر دے اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے منور کر دے اپنی ماؤں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ کے دوپٹے سے روشن کرتے منور کرتے ایک طرف شیطان کا کام ایک طرف شیطان کا دامن تھامے ہرے اور دوسری طرف ہم نے جو ہے اون کو لے لیا ہم نے گائے کو لے لیا ہم نے بکرے کو لے لیا میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم انا نبینا علیہ السلاۃ والسلام کی اس سنت کو اس امت کے اندر اس لیے باقی رکھا کہ اس بندے کے اندر اس امت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اگر تجھے بیوی چھوڑنا پڑے حضرت ابراہیم کے حضرت حاضرہ کی طرح بیوی کو چھوڑ اسلام کے لیے اگر تجھے اولاد قربان کرنا پڑے حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل علیہ والسلام کی طرح تو اپنی اولاد کو چھوڑ دے اب تجھے ملک چھوڑنا پڑے حضرت ابراہیم کے عراق چھوڑنے کی طرح تو اپنے ملک کو چھوڑ دے نہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار بلڈنگ بھی چاہیے دولت بھی چاہیے عورت بھی چاہیے پراپرٹی بھی چاہیے قرض کی خواہشات کی تکمیل بھی چاہیے میرا اللہ کلام پاک کے پچیسویں پارے میں سورج جاسیا میں کہتا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کو یہ قربانی دے کر یہ پیشانی کے اندر نماز کا گھٹا لگا کر یہ لمبی لمبی گاؤں اور جو ہے پہلوں کی دم کی طرح داڑھی رکھ کر دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کا تم تقدا الہ ہوا اے قرآن کے تاریخ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتی کیا تو دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے پجاری ہیں جو خواہشات کے پجاری ہیں خواہشات کی گدے پر چھری نہیں چلی مرضیات پر چھری نہیں چلی اور گناہوں پر چھری نہیں چلی اور نفسانی طلاق پر چھری نہیں چلی کیا مانا ہے جانور کو قربان کرنے کے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علا نبی علیہ سلاۃ والسلام کی اس عظیم الشان سنت کو اس امت کے اندر باقی رکھا اس کال رہو رب اسلم جب تجھے کہے کٹنے کے لیے تو جب تجھے کہے بے گھر ہونے کے لیے بے گھر ہو جا جب تجھے کہے اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے کیا حضرت ابراہیم نے آدر کو نہیں چھوڑا کیا حضرت ابراہیم نے وقت کے بادشاہ سے پنگا نہیں لیا آج کیا یہ ہمارے اندر یہ ماحول نہیں ہے نہیں صاحب چڑھتے سورج کی پوجا کرنا چاہیے نہیں صاحب ذرا گناہوں کو آہستہ بیان کرنا چاہیے نہیں صاحب ذرا منکرات کو آہستہ سے کہنا چاہیے اس کی ماں کی آبرو کو کوئی چھیڑ کر گے مٹھی بھر پیسہ اس کے جیب سے کوئی نکال کر گے کوئی اس کی اینٹ لے کر گے اس کی دیوار کے اندر سوراخ کر کر دیں گے یہ لنگا ہو جاتا ہے اور دنیا کا کمزور بھی اس وقت طاقتور بن جاتا ہے میری دکان دو دیوار میں اس نے سوراخ کیا اور میرا اینٹا اٹھا لیا میری ایک جو ہے فٹ زمین اور ایک ان زمین اس نے لے لی بیٹا اس کے خاندانوں کو مزے چکاؤں گا نسلیں گزر جاتی ہیں مقدمے ختم نہیں ہوتے ایک مٹھی اور ایک ان زمین سے کم قیمت ہے میرے آقا کی عزت آ گ کیا قیمت لگائی مسلمانوں تم نے میرے آقا کی قیمت کو میرے آقا کی سنت کی قیمت کو ایک کاٹا جو آپ کے پیر میں لگا اس کی قیمت قیامت تک آنے والی نسل انسانی نہیں چکا سکتی ماں کی آبرو کے لیے مرنے والے اور جورو کے عشق میں مرنے والے عورت کے لیے مرنے والے دولت کے لیے مرنے والے مال کے لیے مرنے والے اور عہدے کے لیے مرنے والے نفس کے لیے مرنے والے کتے گلی گلی کے اندر ملتے ہیں کیا کوئی سنت ابراہیم کو زندہ کر کر کل امنا سلا العالمین یہ کہہ کر دین کے لیے کوئی مرنے والا ہے کوئی میرے آقا کی سنت کے لیے مرنے والا ہے کوئی قرآن کی حرمت کے لیے مرنے والا ہے قرآن کے اور آخ کو پٹاخہ بنا کر میرٹھ کی سرزمین کے اندر پھوڑا گیا کسی کے کان پر جو رکھی عمارت کرنے والا عمارت خطابت کرنے والا کتابت مسجد بننے والا مسجد گنگت بننے والا گنگت مینارہ بننے والا مینارہ یتیم خانہ کو دعوت دینے والا دعوت سب کچھ کر رہے ہیں کیوں یہ اپنے انا کی تسکین ہے کسی کو یہ کر کر مزہ آتا ہے کسی کو یہ کر کر مزہ آتا ہے کون میرے نبی کی حرمت کو بچائے گا کون مکے کی آنچ کو بچائے گا کون مدینے کی آبرو کو بچائے گا کون حضرت فاطمہ کے دوپٹے کی آج داغ لگایا جا رہا ہے کون بچائے گا کون تذکرے کر کرتے ہیں کم یاد کرتا ہے کم فکریں کرتی ہیں کل ہم نے گزشتہ سال دو بکرے دیے اس بار چار بکرے دے دیے یہ بچوں کی خواہش تھی یہ جوڑوں کی خواہش تھی یہ نفس کتے کی خواہش تھی میرے محبوب کی خواہشات کی کون تکمیل کرے گا کتنے مسلمان ہیں کتنے مسلمان ہیں جنہیں باپ یاد تھا جنہیں دادا یاد تھا جنہیں نانا یاد تھا جنہیں جورو کا باپ کسل یاد تھا جنہیں جوڑو کا بھائی سالہ یاد تھا کتنے ہیں کتنے ہیں میرے آقا کے نام پر پردانی دینے والے والے کتنے ہیں اس وقت ہمارے اوپر مر مٹنے والے مجاہدین کے نام قربانی دینے والے شہادا کے نام قربانی دینے والے ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں ہمارے لیے عورتوں کو بیوا کر رہے ہیں ہمارے لیے بچوں کو یقین کر رہے ہیں نہ صاحب نہ دہشت گردی کی بات نہ کرو نہ صاحب خانی کی بات نہ کرو حضرت ابراہیم جس کی سنت تم تازہ کر رہے ہو کیا انہوں نے بدھ کو توڑ کر چھیڑخانی کی تھی حضرت ابراہیم جن کی سنت کو تازہ کر رہے ہو کیا وقت کے بادشاہ کو للکار کر انہوں نے چھیڑ خانی کی تھی لوگ کہتے ہیں کیا ملا کیا ملا چھیڑ خانی کرنے والوں کو ہماری نماز زندہ باد ہماری دعوت و تبلیغ زندہ باد ہماری مسجد زندہ باد ہمارا مدرسہ زندہ باد ہمارے علماء زندہ باد ہری پکڑی کے پیچھے جانے والا وہ ہری پکڑی کو زندہ باد آباد کہتا ہے دیوبند کے پیچھے جانے والا دیوبند کو زندہ باد آباد کہتا ہے دینے لے کر جانے والا گیارہویں بارہویں کے ان کو وہ زندہ باد باد کہتا ہے ہر کوئی اسلام کے لیے زندہ باد باد کہنے والا ہر کوئی ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کی قبر لینے والا ہر کوئی دن تلاموں کے جیل کے اندر ہمارے جگر کے ٹکڑے ہمارے خون کے قطرے وہاں تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں ان کو یاد کرنے والا ہے کوئی ہندوستان کی تہار جیل سے لے کر کشمیر کی وادیوں تک ہماری ماں اور بہنوں کی چیخ نکال نکل رہے ہیں ہر کوئی یاد کرنے والا کس چیز کی قربانی دے رہے ہو من کی تسکین کے لیے انا کی تسکین کے لیے یہ <coughs> اپنی تحریک اپنی جماعت اور اپنے مکتب فکر کو زندہ باد مردہ باد کرنے کے لیے کیا تم نہیں دیکھتے کہ سال کے بارہ مہینے اگر تم جانور کو کاٹتے ہو بسم اللہ ہی اللہ کہہ دیا یا بسم اللہ کہہ دیا جانور حلال ہو گیا لیکن کیوں قربانی کے جانور کے سامنے یہ کہا جاتا ہے انی وجہ حلیفہ یہ کیوں کہا جاتا ہے اور ان سلاتی و کی و اللہ رب العالمین اس لیے اے جانور اللہ کے پاس تو گواہ بن کر جانا کہ میری جان کا سودا ہو چکا ہے میری بیوی کا سودا ہو چکا ہے میری اولاد کا سودا ہو چکا ہے میری زمین کا سودا ہو چکا ہے اسلام کے لیے دن میں رات میں جوانی میں بڑھاپے میں بیماری میں صحت مندی میں کمزوری میں لاگر پنے میں طاقت پنے میں جس آن جس لمحے جس چیز کی ضرورت ہو اس له رب اسلم لرب لم دوسرے سیکنڈ کے اندر میں اپنی جان پیش کر دوں گا اپنا مال پیش کر دوں گا یہ گواہ بنا کر یہ ثبوت بنا کر جانور کی قربانی دی جاتی ہے کتنے لوگ جانور کی قربانی فجر کی نماز نہیں کتنے لوگ جانور کی قربانی زہر کی نماز نہیں کتنے لوگ یہ مسئلہ جان رکھا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے چہرے کو نہ بنانا جیلوں کی طرح قیدیوں کی طرح چہرہ رکھ رکھا تھا مریضوں کی طرح رکھ رکھا تھا یا جانور پر چھری چلی یہاں سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت پر چھری چلی یہ کس کا مسلک ہے یہ کس کا طریقہ ہے پیران پیر کا طریقہ جنید بغدادی کا طریقہ نظام الدین اولیاء کا طریقہ غوث پاک کا طریقہ صدیق و فاروق کا طریقہ ہے کس کا طریقہ بتاؤ کیوں ٹھٹا کرتے ہو کیوں مذاق کرتے ہو کیوں ایک جانور کا قتل عام کرتے ہو مسلمانوں ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے کا ہےشترا بان لهم جنا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سودا کر لیا ہمارے جان اور ہمارے بال کا ہم نے ترجمہ کیا کیا مدرسہ قائم کرنے والے نے کہا کہ مدرسے سے سودا ہو چکا مسجد بنانے والے نے کہا مسجد سے سودا ہو چکا یتیم خانے بنانے والے نے کہا یتیم خانے سے سودا ہو چکا نہیں جس وقت جس آپ جس چیز کی ضرورت ہو امت کے لیے میرے نبی کی حرمت پر آنچ آئے مکہ مکرمہ پر آنچ آئے مدین طیبہ پر آنچ آئے یہ بیڑی کا کچھ لے کر دھواں چھوڑ کر دامے ہاتھ سے چائے کی پیالی کا ایک گھوٹ لے کر مذاق کرنے کا نام نہیں ہے آج چیلنجز آج قارون آج فرون آج شدار آج حامان ہر طرف سے اگ رہا ہے ہر کوئی ان کو للکارنے والا ہر کوئی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جو ان کا مقابلہ کرے ہر کوئی نمرود کی آگ کے اندر کود کر اللہ یا نارو کونی برتاؤں سلام اللہ ابراہیم کا نمونہ دیکھنے کے لیے لوگوں دیکھو کہ دنیا کے بھڑکتے ہوئے شولوں کے اندر ان الجھنوں کے اندر لوگ کہتے ہیں ہماری جورو سلامت ہمارے بچے سلامت ہمارے کاروبار سلامت تم کو کل تم خیر امتی اس لیے کہا گیا گورو کی غلامی کرو اور کے نیپکن لگاؤ حدیث لگاؤ ان کا پاخانہ صاف کرو یہ کیوں کہا گیا اور سلاتی و نسخی و حیا مسلمان مسلمان تو حدیث دینے کے لیے تو چوروں کی غلامی کے لیے تو پتھر کی پوجا کے لیے تو زمین کی پوجا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تو اسلام کو مرتے ہوئے دیکھ کر تو زندہ نہیں رہ سکتا تو قرآن کو مٹتے ہوئے دیکھ کر تو زندہ نہیں رہ سکتا تو نبی کی سنتوں کو گھروں سے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا جو زندہ رہے وہ مسلمان نہیں ہے مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا نبی کی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اسلام کے تاج کو پیروں تلے آتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا تو یہ نہ سمجھنا ہم الجھنوں میں پڑ جائیں گے میری بیوی کو کون دیکھے گا میری اولاد کو کون دیکھے گا دنیا کے لکھے لوگ دیکھ رہے تھے کہ نمرود نے جو آگ لگائی وہ آگ تھی وہ شولے تھے اور وہ بات تھی اور اس سے گرمی آ رہی تھی لیکن ابراہیم دیکھ رہے تھے وہ جنت کا منظر تھا اگر تو وقت کے نمروپ کو للکارے گا وقت کے فراؤن سے برسر پیکار ہوگا وقت کے ظلم اور تشدد اور تعصب کو ختم کرے گا انسانیت کو مٹانے والی طاقتوں سے برسر پیکار ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ دنیا والے کہیں گے یہ آگ میں جا رہا ہے لیکن اللہ کہے گا کلّا یا نارو بردم و سلام اللہ ابراہیم یہ جانور جس کو قربان کیا جاتا ہے یہ کیوں مولا ہو جاتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ پر کہا جاتا ہے تو اللہ کے نام میں مگن ہو جاتا ہے اسے اس موت میں وہ لذت آتی ہے وہ مزہ آتا ہے کہ جانور بار بار یہ موت مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پر ہم مریں ہم اللہ کے نام پر مرنے کی یہ جانور کو قربان کر کر میں کھاتے ہیں داڑھی بڑھانے کی نہیں مسجد کو ویران کرنے کی نہیں جوڑوں کی غلامی کے لیے نہیں اولاد کو حدیث دینے کی نہیں اور غریبوں یتیموں بیواؤں اور مسکین غریب لڑکیوں سے جہیز کی بھیک لینے کی نہیں آج بھی اگر تمہیں میرے آقا کی سنت پسند نہیں ہے آج بھی اگر ابراہیم کا طریقہ پسند نہیں ہے کھول دو ان جانوروں کی رسی کو آزاد کر دو ورنہ قیامت کے بھی یہ تمہارے گردن پر سوار ہو جائیں گے یہ تمہیں کہیں گے اگر تمہیں نبی کی طریق نبی کی سنت پسند نہیں تھی ابراہیم کا طریقہ پسند نہیں تھا تو کیوں تم نے مجھے قتل کیا کیوں تم نے میرا مذاق اڑایا اس لیے آج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کہ اپنا مرنا اپنا جینا اپنی نماز اپنی قربانی اپنا دن اپنی رات اپنا بڑھاپا اپنی غریبی اپنی امیری اپنی حاکمیت اپنی محکومیت للہ رب العالمین مولا ہم جائیں گے ہم سمیا کی طرح ہم سنیرا کی طرح ہم خباب اتنے عرب کی طرح ہم بلال حبشی کی طرح ہم مٹ جائیں گے لیکن تیرے نام کو مٹتا ہوا ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے یہ قسم ہے یہ قسم کا دن ہے اور جس کو قسم کھانا نہ ہو وہ کرسمس کا گوشت کھا لے قربانی کے گوشت کو ہاتھ نہ لگائے اللہ تبارک دانا قربانی دینے والے حدام کے اندر سنت ابراہیمی کو تازہ فرمائے یادگار قبیل کو تازہ فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی تصدیق کے لیے اور قرآن کے لیے نبی کی حکمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فروا لے اور دعا کریں اللہ عمر فی شہادت اے اللہ تیرے راستے کی ہمیں شہادت نصیب فرما بدل ابا تنا فی بلدی رسول اے اللہ ہماری اموات کو تیرے نبی کی شہر میں ہمیں قبول آ آمين واخدان الحمد لله رب العالمين هذا